السلام دوستوں رمضان اسپیشل کے تیسرے پروگرام میں آپ سب کا سواگت ہے آج جو پہلا گانا میں نے رکھا ہے اس کی میرے پاس پہنچنے کے پیچھے ایک قصہ ہے کچھ سال پہلے میں ایک شادی میں گیا اور وہاں میرا ایک خالہ جان سے تعارف کرایا گیا یہ بول کر کہ یہ لڑکا پرانے گانے کا کافی شوقین ہے تو خالہ جان بہت خوش ہوئیں اور مجھے بولی کہ میرے والد صاحب ایک ہم کافی سنا کرتے تھے اور یدی وہ مل پائے تو بہت اچھا رہے گا انہوں نے مجھے اس کے بول لکھ کر دیے اور کافی مشقت کے بعد وہ میرے پاس پہنچا سن کر مجھے بہت اچھا لگا اور جب میں نے ان کو وہ بھیجا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اپنے والد صاحب کو یاد کرتے ہوئے اس گانے کی جو تاثیر ہے وہ بہت ہی بڑھیا ہے آج کل کی یدی ہم ماڈرن حمد و نعت سنیں تو ہم پائیں گے یا تو ان میں بالی ووڈ یا دوسرے فلمی گانوں کی ٹیونز ہوتی ہیں یا اس طریقے کا میوزک ہوتا ہے کہ ہم کیا کہیں اس سے وہ فیلنگ ہی نہیں آ پاتی یہ حمدیہ قصیدہ بہت ہی اچھا لگا مجھے امید کرتا ہوں آپ کو بھی اچھا لگے گا اس کو گا رہی ہیں اس زمانے کی مشہور گائکا یہ ریکارڈنگ انیس سو ستائیس کے آس پاس کی ہے اسے سنیے عنایت بھائی ڈھیرو بلی کی آواز میں میرو سرے میں ہوئی ہے محبت تو کچھ مجھ میری سخت ہے کیا میں تو کچھ ہی نہیں میرا نقشہ نقشہ ہے ہے ہے یہ ورنہ حیرت کیا میں تو آئینہ کا یہ کیا اثر تھا ان کی گائکی میں اگلا جو گیت میں نے چنا ہے اس گائک کی گائکی میں بھی ایک سکون اور اثر تھا جو آج نہیں ملتا کچھ سال پہلے ریکارڈز کھوجتے ہوئے مجھے ان کا یہ ریکارڈ مل گیا اور مجھے یہ ریکارڈ دیکھ کر کافی آشچر ہوا کہ انہوں نے اس چونر کے گیت بھی گائے ہیں بہت ہی اچھا گیت ہے ان کے بارے میں میں بات کروں گا اس گیت کے بعد سنیے راہ سلم میدان دیا آپ تو رسک شروتا ہیں پہچان ہی گئے ہوں گے یہ آواز تھی انیس سو تیس اور چالیس کے دشک کے مشہور ایکٹر سنگر کرشن چندر ڈے صاحب کی وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ہندو گائک حمد و نعت منقبت ریکارڈ کرواتے تھے اور مسلم گائک بھجن ریکارڈ کراتے تھے وہ آپس میں مل کر رہنے والی گنگا جمنی تہذیب واپس آ جائے تو کتنا اچھا رہے انہی کے اور اس طریقے کے ریکارڈز کھوجنے میں مجھے یہ بہت ہی ایک خوبصورت ان کی گائی منقبت ملی جو انہوں نے حضرت صاحب کی فیملی کے کربلا کی جنگ میں ہوئی نقصانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ریکارڈ انیس سو چھتیس کے قریب نکلا تھا آئیے سنیں کے سی ڈے صاحب کی آواز میں من کا بات ہے سلام حیدر کے لاکھوں سلام کےشوا جان حیدر کے لاکھوں سلام کیشوا جان حیدر کے لاکھوں سلام پیشوا جس کا وارث ہو دونوں جہاں کا نبی جس کا سونا ہو جا علی آب آپ کا پلائے جسے دو خاری میں جس کو شہادت ملی شیر خاری میں جس کو شہادت ملی آپ اکبر کے لاکھوں سلام آپ جاتے اکبر کے لاکھوں سلام کے سوان خط خط لکھے جن کے لیے اہل کی جن سے بات کی جا ظلم بھارے لگی خون کے دن کے رنگی کرے آس تھی روئے دن کے لیے آسمان و زمین روئے دن کے لیے آسمان و زمین بول مسلم کے دل بد کے لاکھوں سلام بول مسلم کے دل بد کے لاکھوں سلام کے سوال ساعت حق پابند قدر جب گرے خاک پر رکھا سجدے میں زخم کاری بہتر لگے جسم پر زخم کاری بہتر لگے جسم پر بہر امت لے کے جان خیر البشر بہر امت لے کے جان خیر البشر انجم ہے کے بلاور کے ہے کے بلاور کے لاکھوں سلام انجم ہے کے بلاور کے لاکھوں سلام جان ہے در کے لاکھوں سلام چالیس کے دشک میں ایک اور بہت ہی خوبصورت گائکا نائکا تھیں جن کے گانے پوری بھارت میں بہت پسند کیے جاتے تھے حالانکہ ان کی پہچان اس زمانے میں ایک تارکہ کے روپ میں تھی لیکن بچپن سے وہ گانے گا رہی تھیں اور جب وہ گانے گاتی تھیں بچپن میں تو ان کو نام دیا گیا تھا بیبی نور جہان کا اور اس دور میں انہوں نے ایک بہت ہی ریئر نعت شریف گائی تھی جو مجھے بہت پسند ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے یدی یہ نہیں سنی ہوگی پہلے تو آپ سن کر بھول نہیں پائیں گے تو بیبی نور جہان کی میٹھی آواز میں یہ نعت شریف سنیے جو بن کی جھولی بھر دے Thank you. عرض کر رہی ہوں جب جبھی سو چکا جو گن کی جھولی بھر دے جو گن کی جھولی بھر دے ایسا نہیں ہے کہ تیس اور چالیس کے دشک میں پروش گائک صرف فلموں میں ایکٹیو تھے ایک ایسی بھی ہستی تھی جو ایک اور فلموں میں ایکٹنگ کرتے تھے گانے گاتے تھے دوسری اور وہ اپنی ہندوستانی سنگیت کی شکشا کو بھی آگے چلاتے رہے جن آرٹسٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھے فیروز دستور جو کرانہ گھرانے کی ایک بہت ہی مقبول آواز تھے انیس سو چھتیس کے آس پاس اوڈین ریکارڈز گراموفون کمپنی نے ان سے دو نعت ریکارڈ کروائی تھی جو بہت ہی ریئر ہو چکی ہیں ان میں ہندوستانی کلاسیکل سنگیت کے ساتھ ساتھ ایک صوفیانہ انگ ہے اور قصیدہ گوئی کا ایک ایسا نمونہ ہے جو سن کر بہت ہی من بھا جاتا ہے یہ دونوں نعتیں ایک ہی ریکارڈ پر تھی میں آپ کو سناؤں گا پہلی جو نعت ہے وہ ریکارڈ کے انوسار راگ جون پوری میں ہے آئیے سنیں یہ دونوں نعتیں فیروز دستور صاحب کی آواز میں

کوئی پتا ہمارے تم نہیں نہیں ہوگی ہوگی دولت دولت تم Yeah, I'm ارب نیوگی دونوں رام دینا پلان دیگر بتا دی تم زمانے Casa Neta. Mandalo! جہاں ایک طرف فیروز دستور صاحب فلموں میں کام کر رہے تھے اور ہندوستانی سنگیت میں بھی شرکت کر رہے تھے وہیں ایک ایسی پرسنالٹی تھی جو نان فلم گیتوں غزلوں کے لیے جانی جاتی تھیں اور فلموں میں بھی آنے کی انہوں نے کوشش کی بعد میں وہ پوری طریقے سے غیر فلمی گانوں میں کام کرتی رہیں اور ان کی آواز آج تک لوگ بھول نہیں پائے ہیں وہ تھیں ہم سب کی پیاری اختری بائی فیض آبادی یعنی بیگم اختر انیس سو تیس کے دشک میں ان کی آواز میں نعت بھی ریکارڈ کی گئی تھی انہی میں سے ایک خوبصورت نعت پیش خدمت ہے سنیے دیکھیے باتوں باتوں میں اور خوبصورت گانوں کے بیچ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا <laughs> جانے کا وقت آ گیا ہے چلتے چلتے آئیے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت نعت سناتا چلوں جو 1935 کے آس پاس ریکارڈ کی گئی تھی ہم سب کی ایک اور پسندیدہ آرٹسٹ شمشاد بیگم کی آواز میں یہ مجھے بہت ہی ٹاپ فیوریٹ ہے اور امید کرتا ہوں آپ کی بھی ٹاپ فیوریٹ ہوگی اور یدی نہیں ہے تو سن کر شاید بن جائے تو سنیے پر اس سے پہلے مجھے دیجیے اجازت سنیے شمشاد بیگم کی آواز میں یہ خوبصورت نعت شبہ شبک ہر آ گئی ارش پہ آپ ہر ہر عشق پہ کل ہر اشکی پہ مطلع کا تخیل لیا انوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے بار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے